اوج چپ حضور کا ہے عرش جانا میرے حضور کا ہے بولو عرش جانا عرش سے حضور جبریل کو حکم ہوتا ہے جبریل کے دل سے سجا کر لاتے ہیں حضور آرام رات اب حضور کو کیسے ہو ہے تو جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ جبریل اپنے کافوری لوگوں کو میرے محبوب کے تو جبریل اپنے لوگوں کو محبوب کے کے قلبوں رکھتے ہیں ہیں جس کی کی ٹھنڈک پا کر حضور بیدار ہوتے کون سی سے سے شروع شروع اس سبحان سبحان اسرا بعبده من المسجد المسجد الحرام الى الاقصى یہی ہوتا ہے ہے میں کیا بھی رات رات کی اثرات

اپنے بندے خاص کو لے لے مسجد حرام سے مسجد اقصا یہ تو ایک معراج پھر ایک معراج ہوئی جس میں حضور پاک علیہ السلام نے اللہ تعالی کا ماتھے کی آنکھوں سے دیدہ جانا ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی علم غیب کا انکار کرنے والوں سنو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود تو حضور نے رب کا دیدار پایا اور کیسے پایا پھر ہم تو اتنا جادا دادا کہ بھائیو حضور کا ذکر ہے اور حضور کا ذکر سن کے کیا کہتے ہیں حضور کو بنایا کس نے اللہ اللہ اللہ کا ذکر سبحان اللہ پاک کا ذکر اللہ کا ذکر کرو حضور کا ذکر آئے تو اللہ کا ذکر کرو بہو بہو کے ساتھ سبحان اللہ حق حق کا جل جل جلوہ میرے رضو دینے والی زنے والی ذرا بابا برن کہوں نہ اللہ دیتا ہے بولو دینے والی ذات اس کی ہے اللہ دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے اللہ کس کو دیتا ہے اللہ کس کو دیتا ہے میرے محبوب پر فرمائے ان نما اللہ یعطی بے شک اللہ عطا کرتا ہے اور میں مصطفی تقسیم کرتا ہوں اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے محبوب اپنے غلام غلام دیتے ہیں ہمارا سارا سارا سیدھا تو یہی ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی پر پر پر دلانا میرے حضور سے پہلے نازے نڑی آ رہی تھی حافظ طاہر حضرت پڑھ رہے تھے مدینہ کا ذکر تھا بظاہر امید کئی لوگ میں میرا حسن زن ہے اس بارے میں کئی لوگ ایسے تھے جو تصوری تصوری مدینہ میں تھے میں جھوٹ تو نہیں ہوں وہ نہ ایسی تھی میں ایسے تھے حضور کی بارگاہ میں ایسے اس لحاظ آسا پیش کی جا رہے تھے کہ بندہ مدینے کی فضاؤں میں گھوم رہا تھا تو یہ بھی تو حضور کا کرم ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ بیٹھ کے مدینے گھوم لیتے تھے یہ حضور کا کرم ہے نا بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم جائے پشاور چلنے کے لیے کہا جائے کوئٹہ چلنے کے لیے کہا جائے تو بندہ سوچتا ہے دس بار سوچتا ہے ٹائم ہے کہ نہیں ہے نکل پاؤں گا نہیں نکلوں گا صحت اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے لیکن جب کہا جائے مدینہ چلنا تو اس پہ بندہ نہیں سوچتا وہ ابھی چلو چلو مدینے کے لیے تو فوراً بے خراب جاتا ہے کہ بس چلو کوئی پوچھتا ہے کب جاؤ گے مدینہ تو وہ جھٹ کہتا ہے میں ہوں تیار انتظار یہ میرے حضور کا ہے کب بلانا دیکھی بات کی بات کی بات میرے محبوب کے علم غیب کی تو کیا شان ہے میرے محبوب کے علم غیب کی کیا بات میرے محبوب کی نظر کرم جس پر ہو جائے اس کو بھی علم غیب کر ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لے کر آیا کنکریاں کیا ہوتی ہیں پتھر اس کے پاس دماغ تو نہیں اس کے پاس آنکھ بھی نہیں اس کے اندر روح بھی نہیں وہ پتھر ہے پتھر پتھر کو کیا پتا اور وہ بھی پتھر ہتھیلی کے اندر ہے مٹھی کے اندر بند ہے پتھر کو نہیں پتا کہ باہر کون ہونا اب وہ جو ہے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر حضور سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اگر اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا کیا یعنی کہ ابو جہل کا بھی عقیدہ یہی تھا نبیوں کے بارے میں نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیب کا علم ہے ابو جہل کا بھی عقیدہ یہی ہے میرے محبوب نے فرمایا تو میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا کہ میں کون ہوں تو میرے محبوب کی نظر کرم ان کنکریوں پر پڑ گئی تو کنکریاں پکار اٹھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے زبان بول اٹھے ہتھے جب پڑھانا میرے حضور کا ہے جب پڑھانا آج کل کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ حضور سے یہ نہیں ہو سکتا حضور سے وہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں پتا تھا وہ نہیں پتا تو اس کا اختیار اختیار نہیں نہیں تو تو اس کا نبی کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا میرے محبوب کے اختیارات کا کیا کیا ہے چاند کیوں نہ ہو چار چار چار حضور ہم جیسے ہیں جیسے ہمارے بڑے بھائی اپنے جیسا بولتے ہیں ہم کو ہم کو اتنے قریب رہے گی اس کو اشارہ کرتے ہیں قریب رہ کے اشارہ کر دو نہ میرے محبوب کے بچپن کا ہی عالم تھا کہ بچپن میں جب لوگ اس میں پالنے میں جھولتے اور چاند کو انگلی سے اشارہ کرتے جنر انگلی کا اشارہ چاند وہاں ہوتا تھا میرے محبوب کے بچپن کا ہی عالم میرے محبوب نے انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دی میرے محبوب کے اختیار کا کیا کہنا علماء فرماتے ہیں کہ چاند کو ٹکڑے کرنا سورج کو لوٹا دینا یہ حضور کے معجزات میں ضرور شامل ہے لیکن لیکن صرف دو معجزے ایسے ہیں جو حضور کی شاعر شان ہے صرف دو موجود ایسے ہیں جو حضور کے شان مطابق ایک تو قرآن کریم اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا یہ دو مجھے حضور کی شایان شان ہے باقی سورج کو لوٹانا چاند کو ٹکڑے کرنا یہ میرے ماموں کے لیے کون سی مشکل بات کہ یہ سب میرے ماموں کے نور سے تو بنے بنے یہ سب میرے ماموں کے تفیل ہیں اصل سے میرے ماموں کے یہ سب فرا چاند کیوں کر نہ ہو پانا میرے حضور کا ہے حکم پانا میرے حضور کا اس کا نام سے نام سے تیس مجھے یاد بھی نہیں اور ہمت بنی تو آخری شیر پڑھنے کے بعد مکتب کروں گا وہ آخری شیر بڑا بڑا پیارا رہتا ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راز کہتے ہیں بڑی بھوک لگ لگ لگ بہت بھوک لگ لگ لگ پیٹ خالی تھا کتنے میں محبوب دوارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ جانے شیر دودھ کا پیالہ ہدیت حضور نے وہ پیالہ لے کر مجھے پکارا میں دوڑتا ہوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا سمجھا حضور مجھے آج لائیں گے میرے ماں باپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور اصحاب جو افراد ہیں ان میں تقسیم کر اور وہ کتنے تھے ستر کتنے تھے ستر سمجھتے ہیں سیونٹی دس ستر ستر ستر پیالا دودھ کر کر بتقاضی بشریت ابو ابو حریرہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک پیالا دودھ اور ستر میں تقسیم کرو اتنا اتنا اتنا سب کو آئے اچھا اچھا ہوتا یا میری دل گرے لیکن وہ صحابی پیالہ واپس کر دیا پیالہ وہی بھرے کا دودھ کم نہیں یہ حدیث بات اٹھا کے دیکھ لیجیے گا دوسرے نے پیا تیسرے نے پیا چوتھے نے پیا یوں پی کے پیتے پیتے ستر پی گئے لیکن دودھ کم نہیں ہوئی دودھ وہی پیالہ بھرا دودھ کا پیالہ لے کر حضور کی بار بار میں حاضر ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میرے محبوب نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تو پیو تو ابو ہریرہ نے پینا شروع کی پی چکے پیالہ واپس کیا تو محمود نے فرمایا اور پیو پھر پیا پھر پی کے پیالہ واپس کیا تو میرے محمود نے فرمایا اور پیو گویا حضور یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ ایک پیالہ اتنوں کو کیسے پورا ہوا دیکھ رہے ہو نا اور پیو اب کرتے ہیں حضور اب تو یہاں تک آ گیا اب تو جگہ ہی نہیں پینے یہاں تک پی لیا پھر پھر وہ پیالہ دودھ کا حضور نے نوش فرمایا اور پھر وہ دودھ ختم ختم ختم ختم اب دیکھیے حضور نے برکت کیسی ڈال دی یہ ایک واقعہ دودھ کا ایک ہی واقعہ سنایا ابھی احادیث پاک میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ ایسی بکری جو بچہ ہے بچی بچی ایک بکری ہے بچی ہے وہ بچی بکری کے اندر دودھ تو ہوتا نہیں میرے ماں باپ نے اسے ہاتھ لگایا تو اس نے دودھ دے دے دے ایسے کئی واقعات احادیث موجود ہیں میرے ماں باپ کی آپ واقعات پڑھیں احادیث کرم معجزات پڑھیں تو ایسی برکت ڈال دی دودھ میں کہ ایک پیالہ دودھ اور پینے والے ستر سے زائد آئے اس اس واقعے کو ایک شعر میں پیش کرنے کی کوشش کی وہ یوں اس طرح کہ جام شیر سیر سر ہے جام جام شیر کاش کہنے لگے یہ لوگ